وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا اور استقبار سے کام لیا اور وہ اللہ کے علم میں کافروں میں سے تھا جب آدم علیہ السلام نے تمام اشیاء کے نام بتا دیے اور ان کی فضیلت فرشتوں پر ثابت ہو گئی تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں اس سجدے سے مقصود آدم کی تعظیم اور فرشتوں کی طرف سے ایک طرح کا اعتذار تھا اس بات پر جو انہوں نے آدم کے بارے میں کہی تھی مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ اللہ کے طرف سے آدم کی انتہائی تکریم تھی شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا تھا اور ایسا اللہ کے حکم سے کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس جدول آدمہ کہا الا آدمہ نہیں کہا اور ہر حرف کا ایک معنی ہوتا ہے یعنی آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا آدم کی طرف رخ کر کے اللہ کے لیے سجدہ کا حکم نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا یعنی شمش و قمر کو سجدہ نہ کرو بلکہ اللہ کو سجدہ کرو فصلت آیت سینتیس آگے چل کر لکھتے ہیں کہ سجدہ ایک تشریح ہے اس کے بارے میں اللہ کے حکم کی اتباع کی جائے گی اگر اللہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ اس کی کسی مخلوق کو سجدہ کرے تو ہم اس کے حکم کی اتباع کریں گے اور اس مخلوق کو سجدہ کریں گے معلوم ہوا کہ فرشتوں کا آدم کو سجدہ کرنا اللہ کی بندگی اور اطاعت تھی اور وہ آدم کے لیے تعظیم و تکریم کا اظہار تھا تو سب نے سجدہ کیا بعض لوگوں کا خیال ہے کہ فرشتوں سے مراد وہی فرشتے ہیں جو ابلیس کے ساتھ زمین میں تھے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں اور یہود و نصارہ کا قول نہیں ہو سکتا عام اہل علم کا یہ خیال ہے کہ یہاں تمام فرشتے مراد ہیں جو اس کے خلاف اعتقاد رکھتا ہے وہ قرآن کا انکار کرتا ہے اللہ نے تو فرمایا ہے فسجد یعنی تمام فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا دیکھیے محاسن التنزیل للقاسمی مگر ابلیس نے انکار کر دیا اور استقبار سے کام لیا ابلیس کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ وہ فرشتوں میں سے تھا یا نہیں بعض کہتے ہیں کہ وہ فرشتوں میں سے تھا اور بعض کا خیال ہے کہ جنوں میں سے تھا دونوں ہی جماعتوں نے قرآن کریم سے دلیل پیش کی ہے صاحب کشاف کہتے ہیں کہ ابلیس تھا تو جنوں میں سے اور سجدے کا حکم فرشتوں کو دیا گیا تھا لیکن چونکہ ابلیس فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا انہی کی طرح اللہ کی عبادت کرتا تھا اس لیے جب اللہ نے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا تو یہ حکم ابلیس کو بھی شامل تھا حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دونوں اقوال دراصل ایک قول ہے اس لیے کہ ابلیس صورت میں فرشتوں کے جیسا تھا لیکن اصل و مادہ میں فرشتوں سے مختلف تھا اس لیے کہ اس کی اصل آگ ہے اور فرشتوں کی اصل نور ہے اور وہ اللہ کے علم میں کافروں میں سے تھا یعنی یہ بات ازل سے اللہ کے علم میں تھی کہ ابلیس ایک دن کافر ہو جائے گا مفسرین نے لکھا ہے کہ سب سے پہلا کافر ابلیس تھا اور اس کا سبب کبر و غرور تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس آدمی کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا صحیح مسلم کتاب الایمان